حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تریپن